صلح اور امان اسلامی جنگ کے شاعر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان کو ہر وقت صلح کے لیے تیار رہنا چاہیے چونکہ اسلام کی جنگ کا مقصد جنگ نہیں ہے بلکہ اصلاح اور امن و سلامتی ہے اس لیے اگر مصالحت کے ذریعے یہ مقصد حاصل ہونے کی کوئی صورت موجود ہو تو ہتھیار اٹھانے سے پہلے اس صورت سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جنگ کی آخری حد وجوہ نزا کے ارتفاع اور جنگ کی ضرورت باقی نہ رہنے کو قرار دیا ہے بس قرآن مجید ہم کو حکم دیتا ہے کہ اگر دشمن تم سے خود صلح کی درخواست کرے تو اسے کھلے دل سے قبول کر لو سورہ انفال ترجمہ اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو پرواہ نہ کرو کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے وہی ہے جس نے تم کو نصرت بخشی اور مومنوں کی کثرت سے تم کو تقویت دی یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی دشمن ہتھیار ڈال دے اور اپنی زبان سے یا زبان حال سے امان مانگے تو پھر تم کو اس پر ہاتھ اٹھانے کا حق باقی نہیں رہتا سورہ نساء ترجمہ اگر وہ تم سے ہاتھ کھینچ لیں اور جنگ نہ کریں اور صلح کی خواہش کریں تو ایسی حالت میں اللہ نے تم کو ان پر دست درازی کی کوئی راہ نہیں دی ہے اسی طرح اگر دشمن قوم کے افراد اکا دکا مل جائیں اور امان مانگیں تو ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ امن کے ساتھ ان کو رہنے دینا چاہیے اور جب وہ اپنے ملک کی طرف واپس جانا چاہیں تو خیریت سے پہنچا دینا چاہیے سورہ توبہ ترجمہ اگر مشرکوں میں سے کوئی تمہاری پناہ میں آنا چاہے تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے پھر اس کو اس کے مامن تک پہنچا دو یہ اس لیے ہے کہ وہ نادان لوگ ہیں ابتدان اس آیت کی غرض اشاعت اسلام تھی جیسا کہ ابن جریر اور ابن کثیر نے بیان کیا ہے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنی پناہ میں لے کر اللہ کا کلام سناؤ اور اگر وہ اس طرح واضح نصیحت حاصل کر لیں اور اسلام قبول کر لیں تو بہتر ہے اور اگر ان کے دل اسلام کے لیے نہ کھلیں تو ان کو قتل نہ کرو بلکہ امن و عافیت کے ساتھ ان کو ان کے وطن تک پہنچا دو لیکن چونکہ آیت کے الفاظ عام تھے اس لیے امہ مشتحدین نے اس سے یہ حکم نکالا کہ دارالحرب سے جو لوگ تجارت یا سیاحت یا حصول علم یا کسی اور غرض سے آنا چاہیں اور حکومت اسلامیہ کی پناہ میں رہنے کی درخواست کریں تو ان کو دارالاسلام میں آنے اور آزادی کے ساتھ نقل و حرکت کرنے کی اجازت دینی چاہیے اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ وہ امان لے کر داخل ہوں ورنہ بغیر امان طلب کیے آنے کی صورت میں ان کو جاسوس قرار دیا جائے گا اور جاسوس کے لیے اسلامی قانون میں بھی تمام دوسرے قوانین کی طرح قتل کی سزا ہے فقہ حنفیہ نے اس کے لیے ایک سال کی مدت مقرر کی ہے اگر حربی مستعمن کو دارالاسلام میں رہتے ہوئے ایک سال گزر جائے تو اس کو نوٹس دیا جائے گا کہ یا تو وہ واپس جائے یا اپنی قومیت نیشنلٹی بدل کر اسلامی ریت بن جائے بعض فقہ نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ خواہ نوٹس دیا جائے یا نہ دیا جائے باہر صورت ایک سال گزرنے کے بعد اس کی قومیت خود بخود بدل جائے گی چنانچہ مبسوط کے الفاظ اسی پر دلالت کرتے ہیں تاہم حقوق کے اعتبار سے زمی اور مستامن میں زیادہ فرق نہیں ہے مستامن کے لیے شریعت نے یہ وسیع رعایات مقرر کی ہیں کہ اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا بڑے سے بڑے جرم کا ارتقاب کرنے کے باوجود وہ امان جو اسے دی گئی ہے منسوخ نہ ہوگی اگر وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے یا رازدنی کرے یا مسلمان عورت سے زنا کرے تب بھی اسے عام مجرموں کی طرح سزا دی جائے گی حد یہ ہے کہ اگر وہ دارالاسلام کی خبریں بھی دشمنوں کو خفیہ خفیہ بھیجتا ہو تو امان کا عہد نہ ٹوٹے گا صرف جرم کی سزا دے دی جائے گی ان رعایات کے مقابلے میں اس کے ساتھ صرف اتنی سختی برتی گئی ہے کہ اگر اسلامی رعایا کا کوئی فرد خواہ وہ مسلمان ہو یا زمین اس کو قتل کر دے تو قاتل سے قصاص نہ لیا جائے گا محض دیت وصول کی جائے گی مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اسلامی رعیت نہیں ہے اور اجنبی کو اپنی رعیت کے برابر حقوق کوئی حکومت بھی نہیں دیا کرتی خصوصاً جبکہ وہ اجنبی ایک ایسی قوم سے ہو جس کا اس حکومت سے نہ کوئی معاہدہ ہو اور نہ باضابطہ سیاسی تعلق